بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ اللہ وحد لا شریق لہ واشد ان محمد عبد رسول بلغ رسالہ و عدلمان ونس العمہ و ترکہ البید علیہ لا علیہ عنہ الا علیہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى صحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ومكرم ناظرین ومشاهدین ومشاهدات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبروں کو بڑی یا اونچی کرنا بدعت ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی قبروں کو پختہ کرنا بدعت پختہ کرنے سے مراد یہ کہ اسے پکی اینٹوں سے یا پتھروں سے یا سیمنٹ وغیرہ سے پختہ کرنا یہ مراد ہے وہاں پہ اور آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ قبر کو اونچی کرنا خواہ مٹی ہی سے کیوں نہ انسان اونچی کرے شریعت میں قبر ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے اب اس سے زیادہ اگر انسان دو تین ہاتھ اونچی بلند کرتا ہے اگرچہ وہ اینٹ اور سیمنٹ نہیں استعمال کرتا ہے صرف مٹیوں کا استعمال کرتا ہے اور مٹیوں سے قبر کو اونچی کر دیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر یہ بھی بدات ہے تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں اشتباہ نہ ہو کہ وہی موضوع آج ہے پھر ایسا نہیں ہے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی قبر کو پختہ کرنے سے متعلق اور پختہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اسے اینٹ سے سیمنٹ سے گاروں سے پختہ کرنا یہ مراد ہے پختہ اگر انسان کرتا ہے وہ بھی حرام ہے چاہے اونچی کرے نہ اونچی کرے ایک بالش ہی اگر قبر رکھتا ہے لیکن اسے پختہ بنا دیتا یہ حرام ہے یا ایک بالش سے نیچی ہی رکھتا ہے لیکن اسے پختہ کر دیتا وہ بھی حرام بدات ہے دونوں الگ الگ موضوع ہیں آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے قبر کو بڑی یا اونچی کرنا یہ دین کے اندر بدات ہے قبر ایک بالش اونچی ہونی چاہیے زمین سے اور جو مٹی نکلتی ہے وہی مٹی استعمال ہونی چاہیے الگ سے مٹی استعمال کر کے اسے اونچی کرنا اور بڑی کر دینا جو شریعت نے اجازت دے رکھی اس سے زیادہ کر دینا یہ دین کے اندر بدعات ہے حرام اور ناجائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی گئی اس سے پہلے اس حدیث کے اندر ہی دلیل موجود ہے جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوبنا علی القبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے اور ایجاد علیہ یا اس پر کچھ زیادہ کرنے قبر کو زیادہ کرنے یا بڑھانے اور اجسس یا اس کو پختہ کرنے اور علیہ یا اس پر کچھ لکھا جائے اس سے منع کیا گیا ہے تو قبر کو زیادہ کرنا یعنی قبر کو اونچی کرنا قبر کو زمین سے اونچی کرنا اس میں الگ سے مٹی لا کر کے اس کو اونچی اور بڑی کرنا یہ شریعت کے اندر منع اور حرام ہے اس طریقے سے مسلم کی روایت بڑی مشہور ہے جس میں ابو الحیات الاسدی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ابا اب کا علامہ ابا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اللہ تدا اطمثال اللہ تمستا کہ تمہیں جو بھی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ دینا والا قبر مشرف اللہ سویتا اور جو اونچی اور بڑی قبر تمہیں نظر آئے اسے زمین بوس کر دینا زمین کے برابر کر دینا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے علی بن نبی طالب کو خالد بن ولید کو اور دیگر صحابہ کرام کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جو بھی مجسمے نظر آئیں اونچی قبریں نظر آئیں ان تمام تمام کو برابر کر دینا زمین کے اور مجسموں کو تم توڑ دینا اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحاب کرام کو بھیجا تھا جب خلیفہ بنے ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے کمانڈر کو وہی پیغام دے کر کے وہی ذمہ داری دے کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی اپنے جنرل کمانڈر ابو الحیاج اسدی رحمۃ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اس کام کے لیے بھیجا کہ ہماری سلطنت میں یا ہماری خلافت اور حکومت میں جہاں بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے مجسمے نظر آئے مجسموں کو توڑ دینا اور قبروں کو زمیں بوس کر دینا صحیح مسلم کی روایت تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کو اونچی کرنا مٹی ہی سے کچی مٹی سے کیا ہے یہ شریعت کے اندر منع ہے ناجائز ہے امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مستحب یہ ہے کہ جو مٹی قبر سے نکلتی ہے اس کے علاوہ قبر بنانے کے لیے دوسری مٹی استعمال نہ کی جائے یہ المجموع میں امام نوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا اس طریقے سے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکام الجناز میں قبر کو اسے نکلنے والی مٹی سے زیادہ بلند کرنا حرام ہے قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلتی ہے اسی مٹی کو استعمال کیا جائے گا اس سے زیادہ مٹی استعمال کرنا قبر کو اونچی کرنے کے لیے بلند کرنے کے لیے یہ شریعت کے اندر کیا ہے حرام اور ناجائز تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کو بڑی کرنا یا اونچی کرنا حرام اور ناجائز قبل اس کے کہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں ایک بات کی طرف توجہ دلا دینا یا اس بات کو کلیئر کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ قبروں کو جو اونچی قبریں ہیں ان کو زمیں بوس کرنا یا مجسموں کو توڑنا یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری جو خلیف وقت ہوگا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ حدیث پڑھیں اور یہ حدیث سنیں تو پھر کوئی کچھ کچھ لوگ نکل جائیں اور جو قبریں اونچی ہیں یا جو مجسمے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں یہ حرام ہے یہ دہشت گردی ہے ناجائز ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا قطع جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کے ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے یہ عام لوگوں کے اعمال میں سے نہیں ہے یہ عمل اور یہ ذمہ داری حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو مسلمانوں کا امیر ہے امیر المومنین ہے خلیفہ اس کے ساتھ یہ عمل ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عام لوگ اس حدیث کو پڑھ کر کے اٹھ جائیں اور جا کر کے قبروں کو زمین بوس کرنا شروع کر دیں یہ شریعت کے اندر حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تب آپ نے لوگوں کو بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تب انہوں نے اپنے کمانڈر کو یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا لہذا جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے یہ ہماری اور آپ کی عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہیں پر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے جذبات میں آ کر کے اور ان کے ہاں تحمس ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں اور حدیثوں کے نصوص کو نہیں سمجھتے آیات کو نہیں سمجھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لہذا اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آ جاتے یہ غلط ہے ایسا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دہ ہوگا ہماری جواب دہی نہیں ہوگی کہ ہماری ذمہ داریوں میں وہ آتی ہی نہیں ہے وہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں اگر عالم دین ہیں اپنے بچوں کی صلاح کریں گھر کی صلاح کریں اور دین پر حت الامکان حت الوسع انسان عمل کرے پابند رہے یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر نہیں آتا جس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا ہے کون مارے گا ماں باپ ماریں گے اس کو جو ان کا ولی اور سرپرست ہے وہ اس کو مار سکتا ہے دوسرے لوگ نہیں مار سکتے دوسرے ماریں گے تو کیا ہوگا فتنا فساد ہوگا لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو جب ہم کسی بچے کو نہیں مار سکتے نماز چھوڑنے کی بنا پر دس سال کا ہو گیا ہے ہم صرف اس کو نصیحت کر سکتے ہیں مار نہیں سکتے اس کے ماں باپ ہی اس کو ماریں گے کیونکہ وہ اس کے ولی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کے سرپرست ہیں وہ کر سکتے ہیں دوسرا آدمی نہیں کر سکتا تو کسی کو قتل کرنا یا اس طریقے سے قبروں کو زمین بیوس کرنا یا مجسموں کو ڈھانا یا اس طریقے سے اسلام کی حدود کا نفاذ کرنا یہ عام لوگوں اور تنظیموں اور جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے نہ جماعتوں کی امیر کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے اسلام کے اندر کی چور کو سزا دی جائے گی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے کون ہاتھ کاٹے گا اگر ہم کسی چور کو پکڑیں تو کیا ہم اس کے ہاتھ کاٹ لیں گے قطار نہیں کاٹیں گے اس کے ہاتھ اس کے لیے عدالت ہے اس کے لیے باقاعدہ کورٹ ہے محکمہ ہے وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اگر اسلامی حکومت ہے تو اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹ لیں یا اس طریقے سے کوئی زنا کرتا ہے زنا کی سزا شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ رزم کر دیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے آپ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں پکڑیں اور آپ جا کر کے اس کو سو کوڑے مارنا شروع کر دیں یا کوئی تنظیم ہے کوئی جماعت ہے کوئی فرقہ ہے اور اس کا امیر ان پر حد نافذ کرنا شروع کر دے ایسا کرنا حرام ہوگا یہ تنظیموں کے سربراہوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری حاکم وقت کی جو خلیف وقت ہے اس کی ذمہ داری تنظیم کے سربراہ ہو سکتے ہیں جیسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ نمایا کہ دو آدمی بھی اگر سفر کرتے تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو امیر آپ بنا سکتے جماعت کا امیر ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے آپ تنظیم کا ذمہ دار اور صدر اور سربراہ ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ کام قطع نہیں کر سکتا یہ جو ملک کا اور حکومت کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں چیز شامل نہیں ہے جو لوگ جوش میں رہتے جذبات میں رہتے نہیں سمجھتے حدیثوں کو نصوص کو اسلام کی مصلحتوں کو اور اسلام کے مقاصد کو وہ لوگ جذبات میں آ کر کے اس طرح کی غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کے یہاں وضاحت کر دی جائے کہ یہ قطان یہ حکم عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم حاکم وقت کے لیے ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ ان سب چیزوں کو کرے گا یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے علماء کی ذمہ داری لوگوں کو نصیحت کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے برائیوں کی شناخت اور اس کی قباہت اس کی تباہ کاریوں کو بتانا اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ ان کو بلانا لیکن حدود کا نفاذ کرنا تعزیرات کا نفاذ کرنا کساس لینا یہ ساری ذمہ داری حاکم وقت کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے یہاں بھی سعودی عرب کے اندر بھی اگر کوئی قاتل ہے اور اس کے خلاف جب وہ فیصلہ صادر ہوتا ہے تو کئی کئی دس بارہ قزات باقاعدہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے جب وہاں سے مہر لگ کر کے آتا ہے تب جا کر کے قصاص نافذ کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ کسی ایک قاضی نے فیصلہ کر دیا تو خلاص نہیں دس دس محکموں سے گزرتا ہے اس کے بعد آخری جو حاکم وقت ہے جو ملک ہوتا ہے خادم الحرمین شریفین حافظ اللہ وہ جو ہوتے ہیں ان تک جب پہنچتا ہے اس کے بعد وہاں سے جب حکم صادر ہوتا ہے تب جا کر کے لوگوں کے اوپر یہ حکم نافذ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی حکم نافذ کرنے سے پہلے باقاعدہ جو ورثہ ہے مقتول کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں کیا آپ اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں اگر وہ معاف کر دیتا تو ختم ہو جاتا مسئلہ یعنی اس کا اس کی گردن کاٹنے سے پہلے وہاں بھی باقاعدہ ان کے ورثہ سے پوچھا جاتا ہے تو اتنی کیونکہ بہت اہمیت ہے انسان کے خون کی انسان کے خون کی بڑی اہمیت ہے لہٰذا اگر یہ عام لوگ کرنا شروع کر دیں گے دنیا کے اندر بدمنی ہوگی اس ملک کے اندر بدمنی ہوگی انتشار ہوگا فتنہ فساد ہوگا امن و امان نہیں ہوگا آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر یہ چیز ہے وہاں آپ دیکھیں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب آپس میں دست و غریباں ہیں سب آپس میں لڑائی کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے امن و امان نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے اس لیے یہ حاکم وقت جس کے پاس ڈنڈا ہے جو ملک کا سربراہ ہے جو ملک کا حاکم ہے اس کی ذمہ داری عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمامین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ نبی محمد ولا علیہ وصحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ